اور تجھے ہمارا کیا برا لگا یہی نہ کہ ہم اپنی رب کی نشانیوں پر آمان لائے جب وہ ہمارے پاس آئیں اے رب ہمارے ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمیں مسلمان اٹھا